میں ایک بار گیا تھا کشمیر تو کشمیر میں ایک بڑا سا درخت تھا اس کا تنا چھوٹا تھا پھیلا ہوا تھا تو تنا بڑا نہیں تھا پیڑ اوپر نہیں تھا بلکہ سب پھیلا ہوا تھا زمین بہت بڑا تھا تو وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا میں اس کو تو ہر ہر جو اس کی وہ تھی ڈنٹل جو کہتے ہیں پتہ نہیں انگلش کیا کہتے ہیں ایک ایک بڑی برانچ ہوتی ہے اس برانچیں ہوتی ہیں تو چھوٹی ڈنٹل کہتے ہیں ہر ڈنٹل میں جو پتیاں تھیں تو تین پتی ایک ساتھ ہوا کرتی تھی ہر ڈنٹل میں تین پتی تین پتی پورا درخت اسی طریقے سے تھا تو میں نے سوچا کہ کون ہے جو اس طرح ریگولر کر رہا ہے کہ ہر تین ہی پتی ہو نہ چار نہ دو تو ایسا لگا کہ مجھے خدا کو دیکھ رہا ہوں میں جیسے کوئی پلانر ہے سپر پلانر اس کو دیکھ رہا ہوں کیسے ایسا ہوا کہ ہر ڈرسا میں تین پتی ہر ڈر میں تین پتی نہ دو پتی نہ نہ چار پتی تو یہی مطلب تھا ابو اللہ کا ہر چیز میں سائن ہے تو سوچتے نہیں کچھ نہیں کوئی سوچتا نہیں میں وہی دیکھا کشمیر میں دوسرے لوگوں کو ہاں ہاں کرتے تھے خالی خالی ہاں کرتے تھے کوئی سوچتا نہیں تھا کوئی سوچتے ہی نہیں تھا کشمیر میں کئی بار گیا ہوں لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے وہ ہاں ہاں کرتے سوچنے والا تو نہیں کسی پائے نہیں تو سوچے گئے نہیں تو آپ کو کیسے ڈسکوری کیسے ہوگی